شیر اور ایک وقت جنگل میں ان سب جانوروں میں سے ایک تھا شیر ہر بار جب وہ ان پر حملہ کرنے کی تجویز بناتا وہ انہیں ایک ساتھ دیکھتا اور مایوس ہو کر چلا جاتا میں ان پر کیسے حملہ کروں اگر وہ ہمیشہ ایک ہی ساتھ رہیں تو کوئی بات نہیں کل پھر کوشش کروں گا ایک دن ان چاروں دوستوں نے ایک منصوبہ بنایا دیکھو میں نے سنا ہے کہ وہاں دوسرے میدان کی گھاس بہت ہی زیادہ مزیدار ہے کیوں نہ آج ہم وہاں دوپہر چلنے جائیں اوہ ہاں ہمیں یہ کرنا چاہیے تو ہم گپ شپ میں کیوں لگے ہیں چلو چلیں ہری ہری گھاس کے بارے میں سن کر میرے منہ میں پانی آنے لگا ہے تو وہ اکٹھے وہاں سے رخصت ہوئے اس گھاس کے میدان کی طرف جب وہ جا رہے تھے ایک لومڑی نے دیکھا وہ اتنی خوفزدہ ہو گئی کہ فوراً وہاں سے بھاگ گئی پر ان دوستوں نے اس پر غور نہیں کیا وہ خوشی خوشی جا رہے تھے کچھ دیر کے بعد وہ اس گھاس کے میدان پر پہنچے اتنا چلنے کے بعد وہ بھوکے تھے جیسے ہی وہ چرنا شروع کرنے والے تھے ان میں سے ایک نے کہا چلو ایک کام کرتے ہیں پیٹو ہم گھاس کھا لیتے ہیں تم یہاں کھڑے رہ کر پہرا دو کیوں کیوں میں انتظار کروں مجھے بھی تو بھوک لگی ہے تم چرنے میں بہت وقت لگاتے ہو تم ہمارے بعد چر سکتے ہو جب ہم تمہارا پہرا دیں گے میں تمہارا نوکر تھوڑے ہی نہ ہوں میں انتظار نہیں کروں گا میں بھی تمہارے ساتھ ہی چلوں گا وہ صحیح ہے اسے یہاں اکیلے انتظار کرنے دینا انصاف نہیں ہے پہلے تم انتظار کرو تمہارے خیال سے تم کون ہوتے ہو ہم پر اس طرح حکم چلانے والے اگر میں تمہیں تنگ کر رہا ہوں تو میں اسی وقت یہاں سے چلا جاؤں گا تم ہمیشہ حکم چلاتے ہو ہاں، تم ہمیشہ ہم پر حکم چلاتے رہتے ہو تم سوچتے ہو کہ مجھے تم سب کی ضرورت تھی میں جا رہا ہوں چلو چلیں ہاں جاؤ جاؤ مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے میں اپنے خود کے بل پر رہ سکتا ہوں ہو جاؤ وہ چاروں ایک دوسرے پر بہت ناراض تھے پر انہیں یہ پتا نہیں تھا کہ ان کے پیچھے پیچھے شیر آیا تھا اس فراق میں کہ کب وہ تنہا ہو اور کب وہ ان پر حملہ کر سکے وہ گھاس کے پیچھے چھپ کر انہیں دیکھ رہا تھا اور یہی ہوا اس دن مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا اب میں ان پر حملہ کر سکتا ہوں اور ایک ایک کر کے کے اس نے مار گرایا جب تک وہ چاروں ساتھ تھے کسی میں ان کے قریب آنے کی جرت نہیں تھی پر جیسے ہی ان میں لڑائی ہوئی انہوں نے ایک دوسرے کو تنہا چھوڑا جس کا ہر جانا انہیں بھرنا پڑا اسی لیے کہتے ہیں کہ ایکا سب سے بڑی طاقت ہے تو بچوں اس لیے تم سب کو ہمیشہ مل کر رہنا چاہیے تم کبھی نہیں جانتے کی کیا ہوگا جب تک تم ایک ساتھ ہو تو تمہارے ساتھ کبھی کچھ نہیں ہو سکتا ہمیشہ پتے تمہاری ہی ہوگی پری تم نے بالکل صحیح کہا کیا تم کل سونو سے لڑے نہیں تھے جب اسے فٹ بال ٹیم کا کیپٹن بنایا گیا تھا ہاں پر میں جاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا اور پھر مل کر میچ جیتیں گے اور دوسری ٹیم کو ہرا دیں گے ہاں بالکل صحیح کیوں کی <laughs>